السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 45 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے کوڈ جنریشن کے حوالے سے ایک کاروائی کی وہ یہ کہ سمپل مائنڈیڈ اپروچ سے ہمارے جو کوڈ روپلس ہمارے تھری ایڈریس کوڈ کی اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے جو اسمبلی لینگویج کوڈ نکلتا ہے دیکھنے کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے اور وہ چلے گا بھی لیکن یہ کہ ہم اس سے بہتر کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ گفتگو اصل میں آپٹمائزیشن کے حوالے سے ہم نے شروع کی تھی کہ کس طرح ہم یہ جو ساری کاروائی کر رہے ہیں کہ تھری ایڈریس کوڈ کو ہم نے بیسک بلاکس میں ڈیوائڈ کیا اس سے کنٹرول فلو گراف بنایا اور پھر اب ہم کوڈ جنریشن اگر کرنا چاہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں آپٹمائزیشن کے حوالے سے اس سلسلے میں ہم نے فی الحال یہ کیا کہ ٹھیک ہے سی ایف جی تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن پہلے ہم بلاک لیول پہ گئے اور وہاں پہ ہم نے یہ لائیونیس جو انفارمیشن ہے ویریبلس کی جو اس بلاک میں کمپیوٹیشن ہو رہی ہیں ان میں جو ویریبلس جو یوزر کے تھے اوریجنل پروگرام کے اور جو ٹیمپرریز تھے جو کہ کمپائلر نے جنریٹ کیے تھے ان کے حوالے سے ہم نے اس کے نیکسٹ یوز اور لائیو والی جو بات تھی وہ کی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دو بلکہ دو additional data structures registered descriptors اور ایڈریس ڈسکرپٹرس کی مدد سے ہم نے پھر جو کوڈ جنریٹ کیا اس میں صاف لگ رہا تھا کہ کئی ٹائپ کی افیشنسیز اب موجود ہیں اب افیشنسیز کے حوالے سے جو چند باتیں اس میں نظر آئیں اس مثال میں خاص طور پہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی وہ یہ کہ ہم رجسٹرز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کہ رجسٹرز کو نہ ہم استعمال کرتے ہیں فار آپرینٹس بلکہ جب ریزلٹ سٹور کرنا ہوتا ہے تو کوشش یہی کرتے تھے کہ اس کو رجسٹر میں ہی سٹور کریں اور تیسری یہ بات کہ رجسٹر میں اسٹور کرنے کے بعد ہم فوراً جو ویلو تھی اس کو واپس میموری میں نہیں موو کرتے تھے وہ اس وجہ سے کہ یہ جو لائیونیس انفارمیشن تھی ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دی اس سے ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ اس اسٹیٹمنٹ میں جو آپرینٹس تھے ان کو استعمال کر لیا لیکن اس کے بعد جو بقیہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان میں کون سے جو ویریبلس ہیں وہ درکار ہوں گے ایز آپرینٹ اور کون سے ہیں جو کہ درکار نہیں ہوں گے اب اس انفارمیشن کو لے کے ہم نے کچھ رجسٹرز کو پھر ری یوز کیا اگلی دفعہ اگلی جب اسٹیٹمنٹ پہ گئے کیونکہ اس میں جو ویلو تھی وہ اب ایک ایسے ویریبل کی تھی جو کہ نان لائف تھا اور بلکہ سو مچ سو کہ چونکہ وہ ویریبل نان لائف تھا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم نے رجسٹر کی ویلو لٹرلی ڈسکارڈ کر دی یعنی کہ یہ بھی نہیں ہم نے کیا کہ اس کی ویلو کو میموری میں موو کریں کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کو میموری میں موو کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ ویلو تو اب استعمال ہی نہیں ہوگی اب یہ کاروائی جو ہے کہ اس طرح ہم جو تھری ایڈریس کوڈ ہمارے پاس ہے اس کا سروے کر کے ایک لحاظ سے دیکھیے یہ ساری جو کاروائی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ پکڑی اور اسی سے ہم نے یہ ساری چیزیں اخذ کی وہ لائیونیس وہ گراف بنانا بلاکس میں ڈیوائڈ کرنا یہ سارا کچھ جو تھا یہ ایک لحاظ سے وہ بک کیپنگ کی کاروائی ہے وہ جو سارا الگریدمک پروسیس ہے اس کو ہم ایک دفعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب کوڈ جنریشن پہ اب ہم آئے تو وہاں پہ یہ ساری جو انفارمیشن ہم نے گیدر کی تھی اس کو لے کے پھر ہم افیشن کوڈ اور آپٹومائز کوڈ جو سائز بھی اور اسپیس ٹائم اور اسپیس دونوں کے حساب سے اسپیس اس طرح کے بھائی ہماری جو میموری ایڈریسز ہیں وہ سارے ایکچولی یہاں ایڈریسز جتنے ہیں انسٹرکشنز میں وہ ٹپکلی رجسٹرڈ ایڈریسز ہیں میموری ایڈریسز نہیں ہیں دوسرا نمبر آف انسٹرکشنز ہیں وہ کم ہوگی تیسرا یہ کہ وہ ساری register to register type instructions ہیں یعنی کہ جب وہ پروگرام ایکچولی ایکسیکیوٹ ہوگا تو اس میں یہ جو کاروائی ہے یقیناً یہ کافی تیز ہوگی کیونکہ اس میں میموری ریفرنس تو ہے ہی نہیں اب کیا یہی آپٹمائزیشن پاسبل ہے اس کے علاوہ بھی اپرچونیٹیز ہیں کہ نہیں ایکچولی اس کے علاوہ ابھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اور ایسا ممکن نہیں کہ اس آخری لیکچر میں ہم وہ ساری چیزیں جو وہ کور کریں وہ تو یقیناً ایک ایڈیشنل پورا کورس ہے بلکہ کئی کورسز کا مواد اس میں موجود ہے کیونکہ ابھی اور آپٹمائزیشن کی اپرچونیٹیز بھی ہیں جو کہ سے ایون بیک اینڈ پہ بھی نہیں وہ آپ کے فرنٹ اینڈ پہ بھی آ جاتی ہے جہاں پہ پیرالائزنگ کمپائلرز ویکٹرائزرز اور اس قسم کے کمپائلرز آ جاتے ہیں تو اب ہم تھوڑی سی اور اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں جس میں یہ جو بلاک لیول کچھ انفارمیشن ہے اور کچھ میں بھی جو گلوبل لیول انفارمیشن ہے اس کو ہم استعمال کر کے شاید بہتر کوڈ جنریٹ کر سکیں اچھا اس کے علاوہ جو باتیں میں نے کی تھی کہ بیک اینڈ میں instruction selection instruction instruction scheduling اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہوتی ہیں تو یقیناً وہ ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اتنا مٹیریل جو ہے شیورلی ہم ایک لیکچر اس آخری لیکچر میں کور تو نہیں کر سکتے لیکن وہ باتیں بھی موجود ہیں اور میری اب یہی تجویز ہوگی کہ آپ کو اگر خود موقع ملے تو کتاب میں یہ ضرور پڑھیے بقیہ کتابوں میں دیکھیے اور انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا کوئی کورس ہوا جس میں ہم کمپائلر کی یہ جو بقیہ سٹیجز ہیں اور اس کے علاوہ جو کمپائلر ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں تو ایسا کورس جو ہے آپ ضرور اٹینڈ کریں کیونکہ یہ باتیں انٹرسٹنگ بھی ہیں چیلنجنگ بھی ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک یہ جو آرکیٹیکچرس ہیں اس کے اندر اب کافی اور پاسبلٹیز ہیں اب کئی الیکٹرانک ڈیوائسز ایسی مارکیٹ میں ہیں اور آ بھی رہی ہیں جو کہ ساری سافٹ ویئر کنٹرول ہیں آپ کے سیلولر فونز موبائل یونٹس جو ہیں گیم کے لیے جو الیکٹرانک گیمز جو کھیلتے ہیں ان کے لیے یا دوسری گھریلو استعمال کی جو ڈیوائسز ہیں آپ کے جہاز ایسی ٹرانسپورٹیشن ڈیوائسز ہیں یہ ساری اب سافٹ ویئر سے کنٹرول ہو رہی ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسیوم کر سکتے ہیں کہ بہت ساری میموری ہے سی پی یو اسپیڈ کا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وہاں پہ خاص طور پہ یہ جو انسٹرکشنز کی جنریشن ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ آپٹمائزڈ ہو میننگ کہ ان کی چوائس جو ہے وہ اچھی ہو جو کوڈ سائز ہے وہ چھوٹا ہو ایکسیکیوشن پروفائل اس کی اچھی ہو یعنی کہ وہ مشین ریسورسز جو کہ اب کنسٹرینڈ ہے ذرا ایک موبائل فون کو سوچئے کہ اس میں کتنی پروسیسنگ سپیڈ کتنی میموری ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس کے لیے آپ نے انسٹرکشن جنریٹ کرنی ہے تو کیا آپ بالکل یہ نائف سمپل مائنڈیڈ اپروچ استعمال کریں گے نہیں وہاں پہ واقع ہی ان چیزوں کی اہمیت اب ایکچولی اور بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک لحاظ سے امبیڈ سسٹمس کہہ لیں یا یہ جو سافٹ ویئر آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایسی ڈیوائسز کے لیے اس میں code space instruction size code size execution profile execution speed اور وہ ٹھیک ہے الگریدمس میں بھی بات چلی جاتی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کمپائلر ہی سارا کچھ کرے وہاں پہ الگریدمس بھی آ جاتے ہیں وہاں پہ ڈیٹا اسٹرکچر بھی آ جاتے ہیں اور یقیناً کمپائلر بھی آتا ہے اور کمپائلر کا یہ فیز جہاں پہ انسٹرکشن اب جنریٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ اب جتنی بہتر انسٹرکشن جتنا بہتر کوڈ جنریٹ ہو سکے اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اسپیس بچے گی اس میں اب آپ اور فنکشن پھر جو ہیں وہ اس ڈیوائس میں آپ یوزرس uh, کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اینی ویز اب بقیہ جو لیکچر میں تھوڑی سی باتیں رہتی ہیں آئیے اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں اب تھوڑی سی یہ بلاک لیول ڈسکشن آپٹمائزیشن کے حوالے سے کریں گے اور پھر ایک اور جو میجر ایشو ہے وہ رجسٹر ایلوکیشن ہے کیونکہ رجسٹر ایک ایسا ریسورس ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپٹملی استعمال کریں ایک طریقہ تو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی بات ایسی ہے وہ وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ایونچولی آپ کے پاس رجسٹرز ہیں تو صحیح دس ہیں بیس ہیں جو بھی ہیں لیکن کیا آپ کو سارے درکار ہیں کیا آپ ان میں سے صرف چھوٹا سا سیٹ لے کے کیا اتنا ہی آپ اس سے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں کہ نہیں یعنی کہ رجسٹر کا بھی نمبر آف رجسٹر کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ کسی طرح ریڈیوس کریں تو یہ دو تین ایشوز ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا کسی آئندہ کورس میں یا کسی اور موقع پہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی جس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو آپ ضرور ایسا موقع اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا بلکہ آپ خود بھی ابھی آپ اتنا آپ کے پاس بیک گراؤنڈ مٹیریل ہو گیا ہے کہ کتاب میں یا بکیا کتابوں میں انٹرنیٹ پہ جا کے یہ جو بیک اینڈ ریلیٹڈ یا ان جنرل کمپائلر ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو آپ اپنی نظر سے خود دیکھیے اور اب آپ کو وہاں پہ جو بھی کاروائی ہو رہی ہے یقیناً اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی خیر آئیے اب آج کی کاروائی ہم یہ جو بلاک لیول آپٹمائزیشن ہے تھوڑی سی اس کے حوالے سے کرتے ہیں جو ہم نے بیسک کوڈ جنریٹ کیا اس کا جو ایک معاملہ وہ یہ تھا کہ یہ جو لائونیس انفارمیشن تھی اس کے بارے میں یہ دیکھیے کہ liveness information allows us to keep values in register will be used later اور یہ اب وہ افیشنسی والی بات ہے اور یہ یقیناً میں نے مثال میں آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح جب ہم رجسٹر میں کسی ویلو کو رکھتے تھے چاہے وہ کمپیوٹیشنلی ہم نے رکھی تھی یا ویسے ہم نے اس کو لوڈ کر کے رکھا تھا تو ہم اس کو وہاں سے نکالتے نہیں تھے انٹل ایبسولوٹلی نیسسری یا دوسرا یہ کہ جب ایک ویریبل کا لائیونیس کے پوائنٹ آف ویو سے استعمال نیکسٹ یوز نہیں تھا تو تب ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اب رجسٹر کو استعمال کر لو تو شیورلی یہ لائیونیس نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی جس سے ہم نے ایک واقعی ہم نے دیکھا کہ افیشنٹ کوڈ ہم نے جنریٹ کیا ہے اسپیس وائز بھی ٹائم وائز بھی لیکن ایک جو کاروائی ایلگریدمکلی ہم نے کی تھی کہ جب یہ لائیونیس انفارمیشن ہم کمپیوٹ کر رہے تھے تو why that we assume all variable at the end of a block یاد ہے یہ جو لائیو ایلگردم تھا وہ کیسے کام کرتا تھا اس کا سب سے پہلا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ all non temporaries are live at the end of the block اب یہ ہم نے کیوں اسیوم کیا can we do better actually یہ اسمپشن جو ہے یہ غلط تو نہیں ہے لیکن یہ ذرا پریگمیٹک بھی ہے یا یہ کہ ایکچولی ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے اب ہم صرف ایک بلاک کو دیکھ کے یہ اسیوم نہیں کر سکتے یا یہ ڈیٹرمن نہیں کر سکتے کہ اس بلاک سے نکلنے کے بعد وہ ویریبل جو ہیں ان میں سے کون سا لائیو ہے کہ نہیں ایز اف کہ اب آپ کو دوسرے بلاک میں جانا پڑے گا لیکن مسئلہ یہ یہاں پہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ دوسرا بلاک اب آگے کون سا ہے وہاں پہ تو ملٹیپل ایگزٹس ہو سکتے ہیں یعنی کہ نکلے آپ تو یا تو آپ سیدھا اگلے بلاک میں جا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کنڈیشن یاد ہے وہ بلاک کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح اب ایک لحاظ سے وہ سی ایف جی والی بات ہے کہ سی ایف جی میں ایک نوٹ سے ملٹیپل ایگزٹس ہیں تو وہ ملٹیپل ایگزٹس کی بنا پہ آپ ہر بلاک میں آپ جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ کون سے ویریبلس جو لائیو ہیں کہ نہیں ہیں تو اینی ویز یہ کرنا پڑے گا تو اس سوال کا جواب کہ can we do yes we can do do we have to variables live at the end of a block no we can do better لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ جو گلوبل لائونیس انفارمیشن کمپٹیشن ہے یہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس آخری لیکچر میں ہم یہ کریں تو فی الحال یہ کہ یہ اسمپشن جو ہے ٹھیک ہے اس سے کام چل جاتا ہے but we surely can do better اور اس کے اندر وہ پھر سی ایف جی والی بات ہمیں کرنی پڑے گی اچھا یہ اب میں باتیں اب دوہرا رہا ہوں سلائڈ پہ جو ابھی میں نے کہی ہیں کہ why do we need to save live variable at the end we might have to reload in the next block وہ دیکھا آپ نے وہ جو آخر میں ہم نے وہ تین مووز لگائی تھی کہ تینوں رجسٹرس میں جو ویلو وہ واپس ان کو میموری میں ڈال دیا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر اگلے بلاک میں جاتے ہی آپ کو اے کی ویلو دوبارہ چاہیے تو اس کو پھر میموری میں کیوں ڈالا تھا اس کو رجسٹر میں چھوڑ دیتے اسی رجسٹر کو دوبارہ استعمال کر لیتے تو اس سے وہ موو انسٹرکشن جو ہے وہ بچ جاتی تو جو آخری بات میں نے لکھی ہے اب یہ وہاں پہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم گلوبل ڈیٹا فلو انالیس کریں گے اور یہ آپ کی کتاب میں چیپٹر ٹین کا جو مواد ہے وہ سارا یہ ہے اور ان جنرل جیسے کہ میں نے ارض کیا جو اسٹریٹجی اب آپ کو اپلائی کرنی پڑے گی وہ یہ گلوبل ہوگی خیر یہ گلوبل ڈیٹا فلو انالیسس کیا چیز ہے اس کے بارے میں میں سمپلی یہ ٹائٹل استعمال کر لوں گا کہ یہ بھی ایک کاروائی ہے جس میں کہ اب وہ فل فلیج جو سی ایف جی ہے وہ استعمال ہوگا اور ڈیٹا فلو کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے ڈیٹا اگر آپ سی ایف جی میں دیکھیں تو فلو کرتا ہے یعنی کہ یاد ہے سی ایف جی میں ہمیشہ ایک سنگل انٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں یہ سی ایف جی کی ڈیفینیشن میں تھا کہ گراف تو ہے لیکن ایک نوڈ اس کا ایک اینٹری نوڈ ہوگا تو آپ اگر اس میں دیکھیں اگر ساری فلو میں کہ ایک ویریبل جو ہے وہ مختلف بلاکس میں کہیں یوز ہوتا ہے کہیں کمپیوٹ ہوتا ہے تو یہ وہ فلو ہے جس میں اگر آپ فالو اس کو کریں تو آپ کے جو مختلف ویریبلز ہیں ان کا استعمال ان کی ڈیفینیشن کہاں کہاں پہ ان کو نئی ویلوز اسائن ہو رہی ہیں یہ چیزیں آپ دیکھ سکیں گے اور پھر اس کو آپ ریکارڈ کر لیں گے اور پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کو یہ یوسیج انفارمیشن اکراس بلاکس پتا چل جائے تو اس کی بنا پہ میں جب ایک بلاک کا کوڈ جنریٹ کر رہا ہوں تو یقیناً میں پھر اس میں یہ آخر میں جب بلاک سے نکلنے لگا ہوں تو وہاں پہ یہ میں کاروائی کروں گا کہ صرف ان ویریبلس کو میں میموری میں موو کروں گا جن کی واقعی ضرورت ہے خیر اب چونکہ ہم گلوبل فلو انالیسس تو نہیں کرے کیا ہم بس اب ختم کریں نہیں ایکچولی بلاک لیول پہ ابھی اور بھی اپرچونیٹیز ہیں ان میں سے ایک اپرچونیٹی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی ایکسپریشن کو دیکھیں جو کہ کمپاؤنڈ ہے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سب ایکسپریشن جو ہے وہ دو تین دفعہ ریپیٹ ہوگا ایسا ہوتا ہے مطلب اکثر آپ ایسی اسٹیٹمنٹ یا یہ کہ آپ کے وہ جو کوڈز جنریٹ ہوئے ہیں اس میں لگے گا کہ کوئی چیز دو تین دفعہ کمپیوٹ ہو رہی ہے یہ ارے انڈیسیز میں خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہی انڈیکس یا وہ جو آف سیٹ ہے وہ ایک دفعہ کمپیوٹ ہوا اس کو استعمال کیا پھر دوبارہ کمپیوٹ ہوا پھر اس کو استعمال کیا اصل میں یہ وہ کامن سب ایکسپریشن والی بات ہے جو کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو دکھائی تھی یاد ہے جب ہم نے اے ایس ٹی سے ڈیگ بنایا تھا تو یہ وہ بات ہے کہ even at block level even at these expression levels ہمیں اپرچونیٹی مل سکتی ہے کہ ایک کمپٹیشن جو ہم نے سے ایک بلاک کے شروع میں کر لی ہے وہ ہم آگے اس کو استعمال کر لیں یا اب وہ ویریبلس کی بات نہیں ہے یہ ایکچولی اس ایکسپریشن کی بات ہے اب یہ چیز ڈیٹیکٹ کرنی کہ اس بلاک کے اندر کامن سب ایکسپریشنس کون سے ہیں کہاں ہیں ان کو ہم کہاں استعمال کریں گے وغیرہ اس کے لیے بھی ہمیں پھر اب ایڈیشنل کاروائی کرنی پڑے گی جو کہ ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ کافی آسان ہے تو آئیے آپ ذرا سی یہ کاروائی کرتے ہیں جو کہ اگین بلاک لیول ہے مطلب یہ مد نظر چیز رہے تو ایک لحاظ سے ہم یہ بلاک لیول آپٹمائزیشن کی باتیں یہاں پہ کریں گے جو گلوبل والی باتیں تھیں وہ فی الحال اس لیکچر کے آخری ہونے کی بنا پہ رہ گئیں لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کو یہ موقع بعد میں ضرور ملے گا تو آئیے آپ یہ جو کامن سب ایکسپریشن والی بات ہے اس کے لیے جو کاروائی کرنی ہے اس کو دیکھتے ہیں A a DAG directed cyclic graph for a basic block has the following labels for the nodes. اب یہاں پہ اصل میں نے کیا یہ ہے کہ ایک بیسک بلاک لیں اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے ہم ایک ڈیگ بنائیں گے اور وہ ڈیگ جو ہے وہ کیا ہوگا اس میں نوٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہوگی میں نے کاروائی اس طرح تو اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا لیکن اس اسٹیٹمنٹ سے آپ کو صاف سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کرنے یہ لگے ہیں کہ جو بیسک بلاک کی اسٹیٹمنٹس ہے اس سے ہم ایک ڈیگ بنائیں گے اور وہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ leaves are labelled by unique identifiers یہ آپ کے وہ ویریبلس ہیں یا پروگرام کے ویریبلس ہیں A B C T one T two وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیے اب بلاک لیول پہ آپ یہاں پہ وہ اے ایس ٹی کا ڈیگ یا وہ والی چیزیں نہ سوچیے یہاں پہ اب جو تھری ایڈریس کوڈ ہے جو ہمارے کوڈز ہیں ان کا ڈیگ ہم بنا رہے ہیں یہ وہ والی بات نہیں جو پہلے مثال میں ہم نے دیکھی تھی جب ہم وہ پارسنگ یا کوڈ جنریشن کی باتیں کر رہے تھے اے ایس ٹی کے حوالے سے leaves are labelled by unique identifiers interior nodes are labelled by operator symbols یہ اب ڈیگ جو بنے گا اس میں کچھ آپ کو لگے گا صاف طور پہ کہ لیوز ہیں یعنی کہ اس میں ایک ایج آئے گا لیکن کوئی ایج جائے گا نہیں وہاں سے نکلے گا نہیں وہاں سے یہ ڈیگ ہے مائنڈ جو انٹیریئر نوڈ جو ہیں یہ وہ ہوں گے جس میں ایجز آئیں گے بھی اور نکلیں گے بھی یہ یہ وہ ہوں گے جس میں آپ کو آپریٹرز نظر آئیں گے اور nodes can have multiple labels since they represent computed values تو اب یہ جو باتیں ہیں ساری فی الحال ڈیفینیشن کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے ابھی ہم تھوڑی دیر میں مثال کریں گے الگریدمکلی جو اس کا پروسیجر ہے اس کو ڈسکس کرنے کے بعد تو پھر یہ کاروائی جو ہے یہ بالکل سمجھ آ جائے گی فی الحال یہ چیزیں آپ مد نظر رکھیے یا ٹیمپرلی اس کو یاد کر لیجئے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈیگ دکھایا ہے وائی ایکل وائی آپ زی اگر آپ کے پاس یہ تھری ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹ ہے تو اس میں آپ جو ہے اس کا ایک نوڈ بن جائے گا اور اس کے دیکھیے جو دو چلڈرن کہہ لیں یہ بائنری نوڈ ایک لحاظ سے ہوگا لیکن یہ بائنری ٹری ہم نہیں بنا رہے تو وائی اور زی جو ہے اس کے آپرینٹ ہیں اور یہ آپ جو ہے جو بھی ہے plus minus multiply divide and so on اس کو دیکھیے ایک تو میں نے نوڈ کے اندر اس کا آپ ڈالا ہے یہ تو وہ آپریشن ہے لیکن اس نوڈ کو میں نے ایک لیبل دے دیا ہے ایکس اور اس ایکس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس آپرینٹ نے آپریٹر نے جو ویلو کمپیوٹ کی ہے یوزنگ وائی این زی وہ ایکس کے اندر جائے گی تو ایک لحاظ سے یہ اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے graphically y equal y of z میں نے گرافکلی دکھا دیا کہ وائی اور زی پہ آپریٹر یہ لگا کے اس کی ریزلٹ جو ہے اس کو ایکس میں اسٹور کر دو تو یہاں سے اب وہ باتیں آ رہی ہیں کہ لیف نوڈ دیکھیے وائی اور زی ہیں کیونکہ اس سے آگے کچھ نہیں آپ جو ہے یہ ایک انٹیریئر نوڈ ہے اس میں وہ آپریشن ہے اور اس کو میں نے ایک لیبل دے دیا اب یہ کیسے ہم بنائیں گے یہ جو پروسیجر ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے یعنی کہ یہ جو ڈیگ ہم نے بنانا ہے جو ہمارا بلاک ہے اس کو لے کے فور ایچ اسٹیٹمنٹ آئے آپ بلاک کے شروع سے آپ شروع ہو جائیں اور ہر ایک اسٹیٹمنٹ کو لیں اور ٹپکلی اس کا جو سینٹیکس ہے وہ ایسے ہوگا کہ x equal y of z for for node اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اس آئی اسٹیٹمنٹ سے پہلے کوئی اور اسٹیٹمنٹ تھی جس میں میں نے W equal y of z compute کیا تھا تو وہاں پہ میں نے ایک یہ ڈیگ چھوٹا سا بنایا تھا جس میں وائی اور زی اس کے لیف نوٹس تھے اور آپ اس کا انٹیریئر نوٹ تھا اور اس کو لیول میں نے ڈبلو دیا تھا اب چونکہ یہاں پہ وائی آف زی دوبارہ آ گیا ہے اور میں اپنا ڈیگ جو بنا پا رہا ہوں یا بن رہا ہے اس میں اگر مجھے نظر آئے کہ یہ وائی آف زی تو میں پہلے بنا چکا ہوں تو اس کا جو نوڈ بنا تھا اس آپریٹر کا نوڈ اس پہ جو لیبل تھے پہلے وہ ٹھیک رہیں گے اس میں میں ایک ایک اور لیبل ایڈ کر دوں گا ایکس کے لیے else add node for y of z یعنی کہ یہ پہلے ہے ہی نہیں ہے تو ایک نیا یہ جو نوڈ ہے اس کو بناؤ آپ کو اس کے ایک لحاظ سے روٹ سا چھوٹا سا بنا دو وائی اور اس کے لیف نوڈس ہوں گے اور اس کو لیبل جو ہے وہ دے دو ایکس اچھا اف وائی اور z exit in DAG point to existing location else add leaves y and اور زی اینڈ ہیو آپ نوٹ پوائنٹ ٹو دیم اچھا اب یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل یہ وائی آف زی جو ہے یہ پہلی دفعہ آپ کو بنانا پڑ رہا ہے تو وائی زی اگر پہلے سے ان کے نوٹس بنے ہوئے تھے لیف نوٹس تو اس کیس میں یہ جو آپریٹر آپ ہے اس کو ادھر پوائنٹ کر دو ورنہ یہ پہلی دفعہ یہ جو اگر اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو وائی اور زی کے پہلے لیف نوٹس بنیں گے اس سے پھر آپریٹر نوٹ کے ساتھ ان کو ہم جوائن کریں گے اور اس کو پھر ہم یہ ایکس جو ہے وہ دے دیں گے خیر انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں جب اس کی ہم مثال کریں گے تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو پریکٹیکلی نظر آئیں گی اور پھر یہ لگے گا یہ تو بڑا سمپل سا پروسیجر ہے اس میں کوئی خاص ایسی دقت طلب بات نہیں ہے لیبل دا آپ node with x okay if x existed previously as a leaf subscript that previous entry یہاں پہ اب یہ ہے کہ ایکس کی شاید پہلے بھی کوئی کمپیوٹیشن ہو چکی ہو اور یہ ایک اور کمپیوٹیشن ہے یعنی کہ ایکس جو ہے اب ریڈیفائن ہو رہا ہے فرض کریں کسی آئی اسٹیٹمنٹ سے پہلے ایکس اے پلس بی تھا یہاں پہ اب x equal y plus z آ رہا ہے تو یہ دونوں ایکسز جو ہیں یہ ایکچولی دو ڈفرنٹ کمپیوٹیشنز ہیں تو اس کے لیے ہم ری یوز تو نہیں نا کر سکتے تو ہم اگر وہ پہلے سے تھا تو اس کو ہم سبسکرپٹ کر دیں گے یعنی کہ پہلے کو ہم فرض کریں زیرو کہہ دیں گے یہ اکرنس جو نیا آیا ہے اس کو ہم ون کہہ دیں گے اور بعد میں پھر آیا تو پھر ہم اس کو x two x three x four کہتے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکس جو ہے وہ ملٹیپلی اس بلاک میں ڈیفائن ہو رہا ہے and x is associated with other interior nodes remove them from that list یعنی کہ اگر یہ ایکس کا لیول اور بھی کہیں تھا تو اس کو وہاں سے ہم نکالیں گے کیونکہ یہاں پہ اب جو ایکس ہے وہ ریڈیفائن ہو گیا ہے تو اگر پہلے ہم نے کہیں رکھا تھا لیف کے کیس میں تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن یہاں پہ ایک نئی ایکس کی ویلو اب ہم نے کمپیوٹ کی ہے اور یہ جو لیبل ہے یہ ایکچولی اس نیو کمپیوٹر ویلو کو دیں گے کیونکہ ایک شروع میں ایکس جو لیف تھا وہ تو ایز ایف پہلی دفعہ تھا لیکن یہ ایکس جو ہے یہ کمپیوٹر ایکس ہے اس کو ہم اب سبسکرپٹ کے ذریعے ہم ایک نئی ویلو دے دیں گے میرا خیال ہے کہ اس الگریدم کو دیکھ کے آپ فوراً کہہ رہے ہوں گے کہ مثال دکھاؤ مثال دکھاؤ تو آئیے اب یہ مثال بھی دیکھ لیتے ہیں a equal b plus c اور یہ وہی جو ابھی ہم نے کوڈ جس کے لیے جنریٹ کیا تھا وہ لائیونیس انفارمیشن والا معاملہ یہ وہی مثال ہے تو بلاک کے پوائنٹ آف ویو سے بلاک ابھی یہی ہے تو اب ذرا اس بلاک کو ہم لے کے اس سے اب یہ ڈیگ بناتے ہیں ڈیگ کس طرح ہوگا کہ پہلی اسٹیٹمنٹ لیجیے وہ ہے a equal b plus c جس سے میں نے یہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے یہ ڈیگ بنایا ہے فی الحال کہ بی اور سی جو ہیں یہ پہلے ایگزٹ ہی نہیں کرتے ان کے میں نے لیف نوٹس بنائے آپریٹر جو ہے وہ پلس ہے اس کو میں نے ایک قسم کا روٹ چھوٹا سا بنایا اس کو بی اور سی کی طرف پوائنٹ کر دیا یعنی کہ یہ اس کے دو کہہ لیں چلڈرن نوٹس ہیں لیکن چونکہ یہ گراف ہے تو ایک لحاظ سے وہ چلڈرن والی بات اس سینس میں نہیں آتی لیکن ہے تو صحیح یہ ڈائریکٹڈ گراف تو ایٹ لیسٹ آپ ایک نوٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ بی اور سی جو ہیں وہ اس کے آپرینٹس ہیں اور جو چیز کمپیوٹ ہو رہی ہے وہ ہم اے میں اسٹور کر رہے ہیں تو دیکھیے کس طرح میں نے اس نوٹ کو اس آپریٹر نوٹ کو اے کا لیول دے دیا آگے چلے تو ٹی ون کمپیوٹ کیا کر رہا ہے یا کیا ریسیو کر رہا ہے اے اے اب دیکھیے یہاں پہ اگر آپ اسی گراف کو دیکھیں تو اس میں اے جو ہے ابھی ابھی ہم نے کمپیوٹ کیا ہے یہاں پہ آپ وہ بات نہیں آ رہی کہ رجسٹر میں پڑا ہوا وہاں سے اس کو اٹھاؤ یہاں پہ اب ہم کاروائی وہ کچھ ایکسپریشن ری یوز سو آن اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے کی ویلو جو ہے وہ ہم نے ابھی کمپیوٹ کی ہے اور وہ کس نوڈ کے ساتھ ہم نے اے کو ایسوسیٹ کیا ہے وہ یہ پلس نوڈ ہے تو دیکھیے کس طرح میں نے ایک نیا نوڈ بنایا ٹی ون کے لیے جو کہ اسٹار ہے اس کے اندر اس کو میں نے لیبل ٹی ون دیا ہے لیکن اس کے آپرینٹ جو اے ہیں اور اے ہیں ایکچولی اے کی آپرینٹ دو دفعہ ریپیٹ ہوا اے ٹائمز اے تو دونوں کی خاطر میں نے یہ ایروز جو ہیں پوائنٹ کر دیے اے کی جانب یعنی کہ اس جو ملٹیپلیکیشن آپریٹر کے آپرینٹس ہیں دونوں جو ہیں وہ اے ہیں اور یقیناً یہ صورت حال ہے تو یہاں پہ دیکھیے اب ڈیگ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا آگے چلے تو اب بی کی بات آئی بی کے دو آپرینٹس ہیں ٹی ون اور اے اور اس کا آپریٹر جو ہے وہ پلس ہے تو اگر میں نے یہ پلس نوٹ بنایا تو اس سے اب مجھے جو آپرینٹس ہیں اگر ان کو میں دیکھوں تو یہ کمپیوٹرڈ ویلیوز میرے پاس ڈیگ میں موجود ہیں ٹی ون جو ہے یہ ابھی ابھی میں نے کمپیوٹ کیا تھا یہ جو اسٹار نوڈ میں نے بنایا تھا تو ایک تو میں نے اس طرف پوائنٹ کر دیا اور اس کا جو دوسرا آپرینڈ ہے جو کہ آپریٹر کے لیٹ سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ اے ہے اور اے جو ہے وہ بھی ابھی یہ دیکھیے جو شروع میں ہم نے کمپیوٹ کیا تھا نوٹ پلس والا اس کا لیبل ہم نے اے بنایا تھا تو اب اب یہاں سے آپ کو سمجھ آ ہوگی کہ بی سے یہ جو دو ایروز نکلے ہیں ایک ٹی ون کی جانب کیوں گیا ہے اور ایک اے کی جانب کیوں گیا ہے اور یہ اب آپ کو یہ جو لیبلنگ ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی لیکن یہاں پہ ایک ذرا نوٹ کیجئے بات اس نوٹ کو میں نے بی کہا ہے لیکن ایک شروع والا بی بھی ایک لیف نوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو نیچے یہ وہ بی تھا جو کہ اس بلاک میں جب ہم آئے تھے یہ وہ تھا تو اب ایک لحاظ سے بی کی دو ورژنس ہیں ایک جو بلاک کے شروع میں تھی اور یہاں پہ اب ایک ریکمپیوٹڈ ویلو ہے جس کو ہم نے ٹی ون پلس اے کے برابر رکھا ہے تو دیکھیے میں نے کیا یہ ہے کہ وہ جو پریویس بی تھا اس کو میں نے یہاں پہ سپر یہ ایک اس کے اوپر اپوسٹرفی ڈال دی ہے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو دو بیس ہیں یہ ایکچولی سیم بی نہیں ہے ایک پہلے تھا اور ایک اب تھا تو اگر میں چاہتا تو یہ جو لیف نوڈ ہے اس کو میں بی زیرو کہہ سکتا تھا اور یہ جو لیبل ہے بی کا اس کو اب میں بی ون کہہ سکتا تھا اور یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اے کی جو کمپیٹیشن شروع میں تھی وہ اس اوریجنل بی کی بنا پہ تھی اور یہ جو بی اب بنا ہے اور بعد میں جو استعمال ہوگا وہ یہ والا بی ہے یہ وہ پہلے والا بی نہیں ہوگا اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اگلی اسٹیٹمنٹ پہ گئے تو یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کون سا بی استعمال ہوگا یہ بالکل شروع والا یا گراف میں آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جو لیف نوٹ بنا اس کو لو نہیں سی کے جو دو آپرینٹس ہیں وہ ٹی ون اور بی ہیں ٹی ون ٹھیک ہے آپ کے پاس آ گیا اور یہ جو بی ہے یہ موسٹ ریسنٹ بی ہے اور وہ لیبل کس کے پاس ہے وہ یہ والا وہ بی پرائم نہیں ہے وہ یہ بی ہے تو یہاں سے اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ سبسکرپٹنگ ہم نے کیوں کی تھی تاکہ جو بھی موسٹ ریسنٹ ویلوز ہیں آپرینٹس کی ان کو ہم استعمال کریں جس کی بنا پہ اگر آپ آپ ڈیک کو دیکھیں تو یہاں پہ جو سی نوڈ ہے اس کے جو دو آپرینٹس ٹی ون اور بی ہیں ان کی طرف پوائنٹر جو میں نے بنائے ہیں یہ جو ایجز بنائے ہیں یہ کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ بی یہ والا جو ہے ادھر اور نہ کہ وہ لیف والا اور ٹی ون آف کورس ابھی فی الحال ایک ہی ہے اس کے بعد ہم ٹی ٹو پہ آئے ٹی ٹو جو ہے اس کو سی اور بی درکار ہے پھر وہی بات کہ سی کون سا جو کہ ریسنٹلی کمپیوٹرڈ ہے اور اس آپ ذرا نیچے دیکھیے کہ اب سی جو لیف نوٹ تھا بالکل نیچے شروع والا اس کو بھی میں نے پرائم کر دیا کیونکہ اب جو سی یہاں پہ میں استعمال کر رہا ہوں یہ جو recently computed t one times b والا تھا اس کو میں نے لینا ہے وہ نہیں وہ جو شروع میں لیف نوٹ بنایا تھا تو ٹی ٹو کی کمپٹیشن میں دیکھیے جس سی نوڈ کو میں نے پوائنٹ کیا ہے وہ یہ جو اسٹار یا ملٹیپیکیشن نوڈ ہے اس کے ساتھ جو لیبل ایسوسیڈ ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سی اور بی جو ہیں یہ مور ریسنٹ ویلوز ہیں جو کہ اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے بی اور سی جو ہم نے کمپیوٹ کیا ہے وہ ہے اور پھر فائنلی جو a equal t two plus t two ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اے لیول اے ہے لیکن اب ذرا کاروائی دیکھیے کہ میں آپ کو واپس اس گراف پہ لے کے جاتا ہوں اے دیکھیے کہاں پہ ہے اس وقت یہ وہ جو شروع میں ہم نے پلس نوٹ بنایا تھا وہاں پہ تھا یہاں پہ یہ کمپیوٹ ہوا تھا اور یہاں پہ اے جو ہے اب ٹوٹلی ریکمپیوٹ ہو گیا ہے یعنی کہ اس کی جو پہلے ویلیو تھی وہ اب ٹوٹلی ختم ہو گئی یہ وہ بی سی والا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ چونکہ اب وہ ریکمپیوٹ ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے اس اے لیول کو یہاں پہ لگا دیا ہے اگر میں چاہتا تو وہ پرانا لیبل میں پرزرو کر کے اس کو میں اے پرائم کہہ سکتا تھا اب میری چوائس ہے اگر میں اس کو یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں اور یہاں پہ وہ لائیونیس انفارمیشن ہے اس کو بھی میں استعمال کر سکتا ہوں اچھا یہ جو ڈیگ ہم نے بنا لیا اس کو لے کے اب ہم کیا کریں ایکچولی اس ڈیگ کے اندر یہ جو ایجز ہم ریسنٹلی کمپیوٹر نوٹس کی جانب پوائنٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ جو کامن سب ایکسپریشن ہیں یہ ڈھونڈنے میں مدد ملے گی اور اس کی خاطر جو انفارمیشن ہم نے دیکھنی ہوگی وہ یہ کہ کیا ایسا کوئی نوڈ ہے جس کے دو پیرنٹس ہیں یعنی کہ اس میں دو ایجز جو ہیں آ رہے ہیں یعنی کہ ایک نوڈ کو دو چیزیں ریفر کر رہی ہیں اگر ایسی بات ہوئی تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کامن ہے یعنی کہ اس کو بھی یہ چاہیے ایز این آپرینٹ اور اس کو بھی چاہیے یا میں بھی ایون ملٹیپل ہیں یعنی کہ ایک نوڈ کو لیں جس کی ان ڈگری جو ہے وہ دو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دو جگہ پہ ایز این آپرینٹ استعمال کیا گیا ہے یا اگر تین ہے تو پھر تین جگہ استعمال کیا گیا ہے اس بنا پہ یہ جو کامن سب ایکسپریشن والی بات ہے یہ اب سامنے آ جائے گی کہ اس بلاک میں وہ کون سا کوڈ ہے یا وہ کون سے ایکسپریشنز ہیں جو کہ ہم ری یوز کر سکتے ہیں اور اس بنا پہ ہم انسٹرکشنز جو ہیں جو کہ اسی ایکسپریشن کو دوبارہ جنریٹ کرتی تھی فرض کریں یہاں پہ a plus b a plus b ہمیں پتہ چل گیا کہ دو دفعہ ہو رہا ہے اگر ایسی بات ہے تو ایک دفعہ جب ہم نے اے پلس بی کے لیے کوڈ جنریٹ کر دیا تھا اور اس کا ریزلٹ ہم نے کہیں اسٹور کر دیا ہے تو بجائے اب دوبارہ اے پلس بی کے لیے ہم کوڈ جنریٹ کریں ہم اسی کو ری یوز کر لیں گے تو یہ اب وہ انفارمیشن ہے جس کو ہم ایکسپلوئٹ کریں گے لیکن اس ایکسپلوئٹیشن کے لیے کہ کامن سب ایکسپریشن جو ہیں ان کو ہم کیسے کریں استعمال اس کے لیے ہمیں یہ ڈیگ بنانا پڑ گیا اور اس کے لیے الگریدم اور چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے اب آئیے میں آپ آپ ایک اور مثال اس طرح نہیں کہ وہ بنتی کیسے ہے یعنی کہ وہ ڈیک کیسے بنے گا لیکن یہ کہ اگر یہ آپ کے پاس بیسک بلاک ہے اس میں یہ انسٹرکشن ہیں تو اس سے جو ڈیک بنے گا جو کہ ذرا زیادہ کمپلیکس بھی ہے اور اس میں پھر یہ جو پیرنٹ ملٹیپل پیرنٹس والی بات ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ جو میں نے تھری ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹس دی ہیں اس میں اب ایک تو کنڈیشنل گو ٹو آخر میں آ گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ ارے انڈیکس والی بات ہے کہ کس طرح ہم ایک آپرینٹ جو ہے ٹی ٹو ہے for example a t one یعنی کہ اے کے ایڈریس سے ٹی ون کو ایز این آف سیٹ لے کے جاؤ اور وہاں سے جو ویلو ملتی ہے اس کو ٹی ٹو میں ڈالو یہ جنرلی اس کیس میں ہوگا جب آپ ریز استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اگر کوڈ کو دیکھیں تو ایونچلی اوریجنلی یہ کوڈ کیا تھا کہ t one time is equal to four times آئے اور پھر اے ٹی ون استعمال ہو رہا ہے پھر یہ دیکھیے ٹی تھری میں پھر فور ٹائمس آئے میں کر رہا ہوں یعنی کہ ٹی ون میں بھی فور ٹائمس آئے ہے اور ٹی تھری میں بھی فور ٹائمس آئے تو یہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یہ فور ٹائمز آئے کی ویلیو جو ہے اس کو میں نے دوبارہ کمپیوٹ کرنا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے وہ اگر ٹی ون میں پڑی ہے تو اس کو میں کیوں نہ دوبارہ استعمال کر لوں اور یقیناً ایسی بات ہے تو اب اگر ہمارا یہ جو الگریدم آپ نے چلایا تھا اس کو آپ استعمال کر کے ڈیگ بنائیں تو جو ڈیگ بنے گا وہ اب آپ کے سامنے ہے یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح یہ جو t one comma t three node ہے ادھر دو ایروز جو ہیں وہ آ رہے ہیں یعنی کہ اس کی طرف دو ایروز پوائنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو فور ٹائمز آئے والا معاملہ ہے دیکھیے یہ جو نوڈ ہے اس کے چلڈرن کیا ہیں فور اور آئے اور اس کو لیول دیا ہوا ہے ٹی ون ٹی تھری یہ اب وہ ملٹیپل لیبلنگ کی بات آ رہی ہے کہ یہ جو آپرینڈ ہے ٹی ون اور ٹی تھری دونوں جو ہیں وہ ایکچولی فور ٹائمز آئی ہی ہیں اور یہ فور ٹائم آئے والا جو نوڈ ہے یہ دیکھیے ٹی فور والا نوڈ جس کا لیول ٹی فور ہے اور جس نوڈ کا لیول ٹی ٹو ہے دونوں یہ ارے انڈسیز اس کے اندر وہ جو square bracket as an operator ہے اسیوم کہ یہ جو اسکوائر بریکٹ ہے یہ ایک انڈیکس آپریٹر ہے بالکل جیسے ملٹیپیکیشن ہے تو یہ انڈیکس آپریٹر جو ہے اس کو یہ چیز درکار ہے کہ کس چیز کو انڈیکس کرنا ہے یعنی کہ اے اور انڈیکس اٹ سیلف کیا ہے اے کیس میں وہ ٹی ون ہے اور اس کے بعد یہ جو ٹی فور کی کمپٹیشن ہے t four equal b index by t three اس میں بھی وہی فور ٹائمز آئے چاہیے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ڈیگ میں یہ انفارمیشن اب کیپچر ہو رہی ہے کہ یہ جو فور ٹائمز آئے والا نوڈ ہے اس سے جو ویلو کمپیوٹ ہوئی ہے وہ ٹی ون اور ٹی تھری دونوں ایکچولی دونوں کے لیے دوبارہ کمپیوٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں اس کو استعمال کر لو تو پھر یہ جو انڈیکس نوٹس ٹی ٹو اور ٹی فور ہیں ان دونوں کے جو پوائنٹرز جو دوسرے آپریٹر آپرینٹ کے ہیں وہ دونوں اس نوٹ کی جانب پوائنٹ کر رہے ہیں لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح آخر میں if less than twenty go to one والا جو نوڈ ہے اس کے اندر میں نے ایک طرف پوائنٹ کیا ہے کہ وہ کمپیوٹیشن کیا ہوگی کہ لیس دین 20 کرنا ہے اور کس کو کمپیئر کرنا ہے وہ آئے یہ جو ٹی سیون کاما آئے والا نوڈ ہے اور اس کے بعد اس کا جو لیبل ہے وہ وہ اسٹیٹمنٹ نمبر ہے یہ پرنتھس ون اس کا مطلب ہے کہ اف آئی از لیس دین ون جو ہے اس کی بنا پہ ہمیں اسٹیٹمنٹ ون جو ہے کوڈروپل ادھر جانا ہوگا اب دیکھیے اس ڈیگ سے ہمیں یہ کتنی باتیں پتا چل رہی ہیں اور ان باتوں کو ہم شورلی استعمال کر سکتے ہیں کہ بھئی جو کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس میں اگر کامن سب ایکسپریشن ہیں یعنی کہ ایک ایکسپریشن کمپیوٹ کیا اور دوبارہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو دوبارہ کمپیوٹ نہیں کریں گے اس کو ہم ویسے ہی جیسے ملا تھا ہمیں پہلے استعمال کر لیں گے یہ باتیں میں نے سلائڈ میں یہاں پہ پیش کی ہیں کہ وی کین ڈیٹیکٹ یا ڈیگز اینڈ آپٹمائزیشن کے حوالے سے کہ common sub expression can be detected and in a sense یہ کامن سب ایکسپریشن ایلیمینیشن والی بات ہے کہ nodes with more than one parent is a common sub expression اس کی مثال میں نے آپ کو دکھائی اور اب ٹھیک ہے میں نے وہ کوڈ جنریٹ کر کے نہیں دکھایا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں وہ جو ایکسپریشن کی کمپٹیشن دوبارہ کرنی پڑی اس کو ہم اوائڈ کریں گے ایکچولی اس ڈیک سے ہم ایک اور چیز کریں گے reordering to reduce the number of generated instructions اور یہ ری آرڈرنگ جو ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں جو ری آرڈرنگ کرنی ہے اس کے لیے ڈیگ میں ہم کیا کریں گے کہ ہم نوٹس لسٹنگ والا معاملہ اور لیبلنگ ایلگردمس یہ ایکچولی دو ایلگردمس ہیں لیکن چونکہ اب اس لیکچر کا وقت اتنا نہیں رہا اور کورس کا وقت بھی نہیں رہا تو یہ الگریدمس ہم کور نہیں کریں گے میں آپ کو یہ جو ری آرڈرنگ والی بات ہے یہ میں دکھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات ری آرڈرنگ کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک لمبا سا ایکسپریشن ہے a plus b plus c plus d اب اس میں سے اے پلس بی جو ہے اس کو میں پہلے کر لوں اور پھر سی پلس ڈی کو میں بعد میں کروں پھر ان دونوں کو میں اکٹھا کر لوں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ میں سی پلس ڈی کو پہلے کر لوں اور پھر اے پلس بی کو کروں اور پھر ان دونوں کو اکٹھا کر لوں یعنی کہ ان کو فائنلی سم کر لوں میرے پاس یہ دونوں چوائسیز ہیں اور اس طرح کی کئی اور اپرچونیٹیز ہوں گی جس کے اندر کوئی ایکسپریشن ہے تو اس میں جو کمپٹیشن ہو رہی ہے اس کو میں ملٹیپل آرڈر میں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ ایکچولی ایک کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے جس کو ایک لحاظ سے میں نے بریک کیا اب اگر یہ ری آرڈرنگ میں کر سکتا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے کیا حاصل ہوگا مطلب کوئی وجہ ہو تو میں یہ کروں اور دوسرا یہ کہ میں ری آرڈرنگ اگر کرنی ہے تو کس آرڈر میں کروں مطلب اگر میں آپ کو جواز دے دوں کہ ری آرڈرنگ کر لو اس کا فائدہ ہے تو پھر مجھے یہ کون بتائے گا کہ اچھا میں کس آرڈر میں اس کو کروں اب یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ ہم اس ڈیک کے ذریعے کر پائیں گے کہ ری آرڈرنگ کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور دوسرا یہ کہ یہ ڈیک سے ہمیں یہ انفارمیشن حاصل ہو جائے گی ایک الگریدم کے ذریعے جو کہ ایکچولی ہم اب ٹائم کے لحاظ سے ہم کور نہیں کر پائیں گے یہ کتاب میں موجود ہے کہ اس الگریدم سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آرڈر کس آرڈر میں یہ کمپاؤنڈ جو ایکسپریشن ہے اس کو ایویلویٹ کرو تو پہلے آئیے ذرا یہ آرڈرنگ والی بات جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ایکچولی ہوتا کیا ہے یہ ایک میں نے ڈیگ یا ایک ٹری لائک اسٹرکچر ہے ایکچولی ڈیگ جو ہے وہ ٹری بھی ہو سکتا ہے وہ پرزینٹ کیا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیٹیشن ایکچولی کیا ہے کہ اگر آپ لیف سائڈ سے شروع ہوں تو یہ سی پلس ڈی ہے اس میں پھر یہ e minus c plus d ہے اور اس کے بعد یہ اے پلس بی دونوں ایڈ ہوتے ہیں اور فائنلی جو ریزلٹ ادھر ٹی تھری کا اور ٹی ون کا ہے اس کو ہم کمپیوٹ کرتے ہیں t one minus t three اور اس کو ہم پھر ٹی فور میں اسٹور کرتے ہیں اب اس ٹری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جس آرڈر میں یہ کمپیٹیشن کرنی ہے اس کے لیے میرے پاس ایٹ لیسٹ دو مواقع موجود ہیں اس میں سے پہلا آرڈر جو ہے اس کو دیکھیے کہ t one equal a plus b ٹھیک ہے یہ میں کر سکتا ہوں t two equal c plus d یقیناً میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں دیکھیے مجھے اے پلس بی یا ٹی ون کی ویلو درکار نہیں ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں اس کے بعد ٹی تھری جو ہے e minus t two fine اور اس کے بعد فائنلی ٹی فور جو ہے وہ t one minus t three یہ ہے ایک آرڈر جس میں میں یہ ایویلویشن جو اس بلاک میں ہے اگر فرض کریں یہ بلاک میں یہ اسٹیٹمنٹس تھیں تو میں اس آرڈر میں اگر کرتا تو میرے پاس وہ نتیجہ آ جانا تھا جو کہ مجھے درکار ہے لیکن اگر میں نے ڈیک بنایا ہے تو اس ڈیک کو دیکھتے ہوئے ایکچولی میں اب یہ بھی کر سکتا ہوں ذرا دیکھیے t two equal c plus d یہ میں کر سکتا ہوں یعنی کہ سی پلس ڈی جو ہے اس کو میں پہلے کر لیتا ہوں ٹی ون میں نہیں کرتا پہلے اس میں کوئی حرج نہیں اس کے بعد میں ٹی تھری بھی کر سکتا ہوں یعنی کہ ای مائنس ٹی ٹو اب میں کر سکتا ہوں کیونکہ اب ٹی ٹو کمپیوٹ ہو گیا ہے ای e میرے پاس موجود ہے اب میں ٹی تھری کمپیوٹ کر سکتا ہوں اور اس کے بعد اب میں ٹی ون فائنلی کر سکتا ہوں اے پلس بی اور پھر فائنلی جو ہے وہ t four equal t one minus t three کیا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس دونوں آرڈرز کے نتیجے میں فائنل ریزلٹ جو ہے وہ مختلف نکلے گا کہ نہیں یعنی کہ ایکچوئل جو ویلو ٹی فور میں آئے گی کیا وہ مختلف ہوگی کہ نہیں یقیناً نہیں ہوگی کیونکہ اس کیس میں ٹی ون جو ہے وہ میں شروع میں کروں یا ٹی ٹو ٹی تھری کے بعد میں کروں اس آرڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں تک کوڈ جنریشن کا معاملہ ہے اس میں فرق پڑتا ہے تو ذرا آپ اس کی طرف دیکھیے اگر میں اس آرڈر میں یہ چیزیں کروں کہ t equal to a plus b t two is equal to c plus d t three e یعنی کہ ٹی ون میں نے شروع میں کر لیا اور پھر ٹی ٹو اور ٹی تھری کو کیا اور پھر ٹی فور کو کیا اس میں اگر آپ انسٹرکشنز اپنے لحاظ سے جنریٹ کریں بے شک اس میں وہ لائیونیس اور واقعی ساری کاروائی کریں تو اس کے نتیجے میں جو انسٹرکشنز نکلتی وہ یہ ہیں اور اس میں دو رجسٹرز درکار ہیں اور یہ دس انسٹرکشنز بنتی ہیں یعنی کہ سمپلی اس آرڈر میں اگر کرنے سے آپ کوڈ جنریٹ کریں تو دس انسٹرکشنز درکار ہیں اگر آپ کے پاس دو رجسٹرز ہیں اگر آرڈر ٹو لیں تو پھر دیکھیے کیا ہوا امیڈیٹلی آپ نظر آ گیا کہ یہ تو فائدہ ہو گیا اور کیا میں نے کیا ہے سمپلی ٹی ون کی کمپٹیشن کو نیچے موو کر دیا یعنی کہ بجائے اس کو میں شروع کرنے کے میں نے ٹی ٹو اور ٹی تھری جو ہے اس کو میں نے پہلے کیا اور اس کے بعد جو ہے اس ٹی ون کو کیا اور پھر میں نے ٹی فور کو کمپیوٹ کیا تو یقیناً آرڈر چینج کرنے سے فائدہ تو ہوا کیونکہ کہاں دس انسٹرکشن کہاں سات انسٹرکشن میں نے تین انسٹرکشن سیو کر لی اب یہ بات کی کہ ایسا ہوا کیوں اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک ٹی فور کا تعلق ہے اس کا لیفٹ آپرینٹ جو ہے وہ ٹی ون ہے یعنی کہ یہ t one minus t three میں جو مائنس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ ٹی ون ہے اور مائنس کی رائٹ سائڈ پہ ٹی تھری ہے تو ابھی ہم نے یہ جو ساری کاروائی کی ہے اس میں ہم سمجھ جائیں گے کہ ٹی ون جب کمپیوٹ ہوا تھا اس کے فوراً بعد اس کا یوز ہے دیکھیے t one equal a plus b ہم نے کیا اور اس کے فوراً بعد وہ یوز ہو رہا ہے اور اس سے وہ جو لائونیس انفارمیشن ہے وہ یہ بتائے گی ہمیں کہ ٹی ون کی ویلیو جو ہے وہ رجسٹر میں رہنے دو یعنی کہ اس کو ادھر ادھر نہ کرو خاص طور پہ اگر دو رجسٹر ہیں تو وہ رجسٹر میں رہنے دو کیونکہ ابھی اگلی ہی اسٹیٹمنٹ میں وہ استعمال ہو رہی ہے t one minus t three اور اگر ٹی تھری لیٹ سے وہ بھی اگر رجسٹر میں موجود تھا تو ٹھیک ہے اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا لیکن دو رجسٹر کے ساتھ چانسز ہیں کہ کہیں پہلے کی کسی اسٹیٹمنٹ کی کمپٹیشن ابھی بھی رجسٹر میں ہو چانسز ہے کہ وہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے کچھ اور باتیں جو کرنی ہیں یا اگر آپ کو بعد میں موقع ملے کہ بعض کا جب رجسٹر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر رجسٹر میں سے کچھ کو خالی کرنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں اسپلنگ یعنی کہ کچھ رجسٹر کو فارغ کرو کیونکہ ہمیں اب رجسٹر درکار ہے تو اس کی ویلو ہم ٹیمپرری ٹیمپرریلی کہہ لیں یا ویسے ہی ہم اس کو میموری میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس رجسٹر کو ہم استعمال کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسپلنگ یہاں پہ اصل میں یہ ہوگا کہ ٹی ون تو آلموسٹ شیورلی رجسٹر میں ہوگا ٹی تھری چانسز ہے کہ شاید رجسٹر میں نہ ہو جس کی بنا پہ ہمیں جو انسٹرکشن ہیں وہ اب کم جنریٹ کرنی پڑیں گی اور شیورلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ری آرڈر کرتے ہیں اچھا جو بات اب میں نے کی تھی کہ آرڈر سے فائدہ تو نظر آ گیا لیکن یہ مجھے کون بتائے گا کہ یہ جو بلاک کی اسٹیٹمنٹس تھی ان کو میں کس آرڈر میں پھر رکھوں یعنی کہ یہ جو اچھا آرڈر تھا یہ میں نے کیسے ڈٹرمن کیا یہاں پہ جو بات میں دہرا دیتا ہوں کہ reordering improved the code because computation of t four immediately followed the computation of t one its left operand must be in register and it is یہ اب صورت حال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح یہ آرڈر ری ارینج کرنے سے ٹی ون کو نیچے لانے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا اب یہ جو آرڈرنگ ہے اس کے لیے جو الگریدمس ہیں وہ کیا ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ تو الگریدمکلی ہمیں کرنا پڑے گا مطلب یقیناً ہم ہاتھ سے تو یہ کر نہیں رہے کیونکہ یہ تو ہم نے کمپیوٹر سے کمپائلر کے ایک ماڈیول میں یہ ڈالنا ہے تو اس کے اندر چند ایک اور ہیں الگریدمس ایک ہے ہیورسٹک آرڈرنگ الگریدم جو کہ نوڈ لسٹنگ کرتا ہے یہ کتاب میں موجود ہے اور یہ جو آخری بات ایکچولی میں نے لکھی ہے کہ بوتھ پرزینٹڈ ان دا بک یہ بڑے سمپل سے الگریدمس ہیں یہ نوٹ کی لسٹنگ کرتے ہیں کہ اس آرڈر میں نوٹس جو ہیں ان کو کمپیوٹ کرو اب وہ لاجک کیا ہے اس کے لیے میری تجویز یا بلکہ میری گزارش کے آپ کتاب میں یہ الگریزمس دیکھیے اور دوسرا یہ کہ اگر ایک بلاک کا جو ڈیگ ہے وہ ٹری بن جائے یعنی کہ ایک تو ڈیگ آپ نے دیکھا جس میں وہ ٹری لائک اسٹرکچر نہیں ہے لیکن اگر وہ خاص طور پہ ٹری بنے اور پاس کیسز میں ایکچولی ہوگا ایسے کہ ڈیگ آپ بنائیں گے بھی تو وہ لگے گا ٹری وہ ہوگا ایکچولی ٹری تو اس کیس میں بھی ایک اور الگریدم جو ہے ٹریورسل کے پوائنٹ آف ویو سے وہ استعمال کر کے آپ یہ جو نوڈ آرڈرنگ ہے یہ کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں نے بات یہ ٹری سے ہی شروع کی تھی وہ ایک ڈیگ جو تھا ایکچولی ایک ٹری لائک تھا کہ کس طرح نوڈ کے جو کمپیوٹیشن تھی سی پلس ڈی کی وہ میں نے پہلے یا بعد میں کرنے سے آرڈر جو ہے اس کا چینج کر دیا تو مکمل کاروائی یہ ہے آپ ان چیزوں کی بنا پہ جو کہ میں اب ڈیٹیل میں پرزینٹ نہیں کر رہا کہ ڈیگ بناؤ اس کے اوپر یا تو ہیورسٹک آرڈرنگ ایلگردم چلاؤ یا پھر یہ جو ٹری اگر بلاک کا ڈیک بنا ہے تو وہ ایلگردم چلاؤ اور اس کی بنا پہ ایک آپٹیمل آرڈرنگ آ جائے گی اور اب جو انسٹرکشنز ایکسیکیوٹ کرنی ہے یعنی کہ وہ بلاک کی انسٹرکشنز ان کو لٹرلی ہم ری ارینج کر دیں گے یعنی کہ ایک ایک جو کوڈ تھا جو کہ شروع میں تھا اس کو ہم لے کے نیچے آ جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے یہ ری آرڈرنگ سے ایکچولی ہم بائی دا وے یہ کر رہے ہیں کہ فزیکلی کوڈس کو اوپر نیچے موو کر دیں گے تاکہ جب ہم کوڈ جنریٹ کرنے پہ آئیں تو جو کوڈ جنریٹ ہو وہ اس ری آرڈرڈ جو ارینجمنٹ ہم نے کوڈ کی کی ہے اس کے مطابق ہو یہ تو ہم نے بلاک لیول کچھ کاروائی کر لی اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اب ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اور اپرچونیٹیز اب آ رہی ہیں جس سے ہم آپٹومائز کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اب پھر وہی بات کہ کیا یہ بس اتنی بات ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے ہاں واقعی ہو سکتا ہے اور ایک حوالہ میں جو شروع سے دیتا آ رہا ہوں کہ مشین میں جب ایکسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کوڈ جنریٹ کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ رجسٹرز کو استعمال کریں کیونکہ رجسٹر جو ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں یعنی کہ اس سے ڈیٹا لینا جو ہے وہ تو سی پی یو میں رجسٹر موجود ہے کوئی میموری فیچ وغیرہ والا معاملہ نہیں اب یہ رجسٹرز والا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کیا کریں خیر اب وہ جو رجسٹر ڈسکرپٹر والی بات تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم رجسٹرس کو افیشینٹلی استعمال کر رہے تھے ان میں ویریبلس کو رکھتے تھے اور جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ نکال دیتے تھے لیکن ایونچولی اگر میں آپ کو ایک پورا کوڈ مطلب سارا جو ہے سارا کو دے دوں جس میں آپ بے شک اس کے بلاکس بنائے سی ایف جی بنائے سو آن اور مے بی اگر ایک بلاک میں دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ کے اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنے رجسٹر درکار ہوں گے یعنی کہ آپ اپنا کوڈ جنریٹ کریں ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چار رجسٹر کر لیتا ہوں اچھا چلیں چار سے آپ نے کوڈ جنریٹ کیا کچھ نمبر آف انسٹرکشن نکلی یعنی کہ ایکچوئل جو اسمبلی لینگویج نکلی وہ مے بی پچیس تیس نکلی یا تیس نکلی پھر آپ کہتے ہیں کہ فرسٹ کرے مجھے ایک پانچواں رجسٹر بھی مل جاتا اب جب پانچ کے ساتھ کاروائی کی پتا چلا کہ صرف بیس انسٹرکشن نکلتی ہیں اور وہ ساری رجسٹر بیسڈ ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یو you نو know, اگر مجھے آپ دس دے دو تو میں اور بھی جلدی کوڈ یہ سارا ایکسیکیوٹ کروا سکتا ہوں یہ کہاں تک بات چلے گی کتنے رجسٹر یعنی کہ کتنے کے رجسٹر آپ کو چاہیے جس سے کہ آپ ہائیلی آپٹیمائز کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں ایکچولی یہ وہ پرابلم ہے جو کہ این پی کمپلیٹ ہے یعنی کہ آپ اس طرح ڈیٹرمن نہیں کر سکتے کہ کتنے رجسٹر جو ہیں وہ آپٹیمل ہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں تین رجسٹر کے ساتھ کام کروں تو یہ ممکن ہے چار کے ساتھ یہ کروں تو یہ ممکن ہے لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو منیمل سیٹ ہے اس کی بھی ہیڈ آف ٹائم کمپٹیشن کی جا سکتی ہے اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے الگریدم میں وہ گراف کلرنگ الگریدم کیا تھا یاد ہے وہ فش ٹینک والی مثال کہ آپ کے پاس وہ اسپیشیز آف فش ہیں جس کو آپس میں ریلیشن شپ ہے تو ان کو آپ نے منیمم نمبر آف ٹینکس میں رکھنا ہے ایک تو یہ تھا کہ ہر اسپیشی کو اپنے ٹینک میں رکھ دو نہیں لیکن ہم نے سوچا یہ کہ کیا ممکن ہے کہ دو اسپیشیز ایک ہی ٹینک میں آ جائے جو کہ ایک دوسرے کو آپس میں نہیں کھائیں گی یہاں پہ بھی اب کچھ وہی بات ہے اور ایکچولی یہ جو رجسٹرز ایلوکیٹ کرنا ہے کہ کتنے رجسٹر جو ہیں وہ درکار ہیں اور یا کتنوں سے کام چلے گا اس میں یہ گراف کلنگ ایلگردم جو ہے اور اس آخری لیکچر کا جو آخری ٹاپک ہے میں چاہتا تھا کہ یہ کیونکہ یہاں پہ ایک لحاظ سے وہ جو ایلگردمک فلیور ہے وہ اب پورا عیاں ہوگا کہ وہ این پی کمپلیٹنیس والی باتیں ساری اور کس طرح وہ جو الگریدمس میں ہم الگریدمس ایسے ہی ڈسکس لگتا تھا کر رہے ہوتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کہاں استعمال کریں گے مطلب میرا نہیں خیال آپ نے وہ الگریدم جا کے کسی مچھلی والے کو جا کے بیچ دیا کہ تم فش ٹینکس جو ہے اس الگریدم سے ڈٹرمن کرو ایسی بات کرنے کو تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ وہ ایک اچھی مثال سامنے آئے گی جس میں یہ گراف کلرنگ الگریدم جو ہے یہ رجسٹر ایلوکیشن پرابلم سالو کرنے کے لیے استعمال ہوگا تو آئیے آپ اس لیکچر کے یا کورس کے جو آخری ٹاپک کے حوالے سے میں یہ ڈسکس کرتا ہوں اور پھر یہ الگریدم کیسے ہم اپلائی کریں گے پہلے یہ کہ پرابلم یہ بنتی کیسے ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں how to best use bounded number of مطلب جو پرابلم اصل میں وہ یہ ہے کہ مشین کے اندر انفینٹ رجسٹر تو ہوتے ہی نہیں وہ تو ایک باؤنڈیڈ ہے اور یہ جو لوکل رجسٹر ایلوکیشن ہے یہ ایکچولی ہم اس کو گراف کلرنگ پرابلم بنا دیں گے لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی یہ باتیں کمپلیکیشن کہ ایون دو مشین کے اندر بتیس سولہ رجسٹرز ہیں ایکچولی ان میں سے کچھ اسپیشل پرپز رجسٹرز بن جاتے ہیں جن کو آپ استعمال ایک لحاظ سے کر ہی نہیں سکتے یعنی کہ وہ فردر جو رجسٹرز آپ کو اویلیبل ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں پھر یہ بھی کہ خاص آپریٹرز ایسے ہیں جو ملٹیپل رجسٹر پہ کام کرتے فار ایگزامپل ڈویژن جو ہے ٹپکلی وہ اپنا جو رزلٹ ہے وہ کسی خاص جگہ رکھتا ہے یعنی کہ ایسی مشین آپریشن ہیں جو کہ دو دو رجسٹر لے کے اکٹھے کام کرتے ہیں اور رجسٹر یا اپنا ریزلٹ جو ہے کسی خاص رجسٹر میں ڈالتے ہیں تو ان کمپلیکیشن کی بنا پہ یہ جو باؤنڈیڈ سیٹ آف رجسٹر یہ اور بھی کم ہو جاتا ہے تو ایونچلی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ منیمل سیٹ جو ہے رجسٹر کا مجھے کتنا درکار ہے اور اگر اس کو میں اور فردر منیمائز کر سکوں with using using some technique تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں یہ ہم کریں گے یہ کہ ایکچولی گراف کلرنگ پرابلم ابھی آئے گی لیکن پہلے ہم نے وہ پرابلم ڈیفائن کرنی ہے تو کریں آپ کے پاس کے رجسٹرز ہیں کاروائی میں پہلے سب سے کہ آپ لائونیس انفارمیشن کمپیوٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہم الگردم کر چکے ہیں بلکہ اس کو استعمال کر لیں کیا بھی ہے اس کے بعد آپ ایک انٹرفیئرنس گراف بنائیں گے یہ خاص قسم کا گراف ہوگا یہ اب ڈیگ نہیں یہ انٹرفیئرنس گراف ہے اور یہ گراف ایسے بنے گا کہ one node for each variable ٹھیک ہے یہ میرے بلاک کے اندر لیٹس بلاک لیول پہ جتنے ویریبلس ہیں وہ and edge connects two variables if one is live at a point where the other is defined یعنی کہ a equal b plus c اگر بی لائیو ہے اور اے ڈیفائن ہو رہا ہے تو اے اور بی کے درمیان ایج ڈال دیں گے اب یہ کاروائی ابھی ہم مثال کرتے ہیں تو وہ کلیئرلی نظر آ جائے گی مثال بھی دیکھ لیجئے کیونکہ یہاں سے اب یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا یہی جو معاملہ اس بلاک کا رہا ہے مثال میں ہم استعمال کرتے رہے ہیں اس میں یہ لائیونیس انفارمیشن اب میں نے اس طرح شو کی ہے کہ ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ لائف سیٹ ایکچولی ہے کیا یہ میں اس طرح نہیں دکھا رہا کہ سیٹ جو ہے وہ بعد میں اور پہلے اسٹیٹمنٹ کے یہ اب ایکچوئل کوڈ کے ساتھ جو لائیو سیٹ ایسوسیٹڈ وہ میں دکھا رہا ہوں اب a equal b plus c جو ہے یہاں پہ اے لائیو ہے تو یہاں پہ اب میں اے جو ہے اس کو میں ایک سنگل نوڈ بناؤں گا اور اس کے بعد جب میں اگلی اسٹیٹمنٹ پہ آیا ٹی ون اکول اے تو یہاں پہ دیکھیے کہ ٹی ون جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے اور اے جو ہے وہ لائیو ہے اس اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے تو اس بنا پہ اے اور ٹی ون کے درمیان میں نے ایچ لگا دیا کہ اے لائیو ہے اور ٹی ون ڈیفائن ہو رہا ہے تو اس بنا پہ اے اور ٹی ون جو ہیں یہ دونوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اے کی رجسٹر میں تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اوور رائٹ ہو جائے گا آگے چلے تو بی جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے اور ٹی ون جو ہے وہ لائیو ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی ون جس کی بنا پہ بی اور ٹی ون کے درمیان اب ایک ایج آ گیا آگے چلے یہاں پہ جو بی ہے وہ لائیو ہے اور سی جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے جس کی بنا پہ بی اور سی کے درمیان اب ایج آ گیا آگے چلے یہاں پہ ٹی ٹو ڈیفائن ہو رہا ہے اور بی اور سی جو ہیں وہ لائیو ہیں جس کی بنا پہ دیکھیے کہ ٹی ٹو سے بی اور سی دونوں پہ میں نے ایج اب لگا دیا آخر میں چلے تو یہاں پہ اب اے ڈیفائن ہو رہا ہے اور بی اور سی جو ہیں وہ لائیو ہیں ایکچولی اے بھی لائیو ہے یہ اب وہ بلاک کی آخری اسٹیٹمنٹ ہے جس کی بنا پہ اب آپ کے سامنے یہ ایک انٹرفیئرنس گراف آ رہا ہے اب یہ دیکھیں لفظ انٹرفیئر کا مطلب کیا ہے کہ اگر t one for example define ہو رہا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے اور اے جو ہے وہ لائیو ہے اس کے بعد یعنی کہ اے نے آگے استعمال ہونا ہے اور ٹی ون جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے تو ٹی ون کی میں ویلو اس رجسٹر میں تو ڈال نہیں سکتا جس میں اے ہے کیونکہ اے نے تو آگے استعمال ہونا ہے یعنی کہ ٹی ون کو مجھے کسی اور رجسٹر میں ڈالنا پڑے گا تو یہ انٹرفیئرنس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لحاظ سے آپ اسپیشیز میں سمجھ لیں کہ اے ٹائپ جو ہے وہ ٹی ون کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور اے جو ہے نہ سی کے ساتھ ہو سکتی ہے نہ بی کے ساتھ آپ اس کو اس طرح سوچ لیں کہ یہ ایجز جو ہیں یہ بتا بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ویریبلس ہیں ایک وقت میں ایک رجسٹر میں موجود نہیں ہو سکتے تو ایونچولی اب کتنے رجسٹر اب آپ اس کو بے شک وہ فش ٹینک والی مثال ہے کہ آپ کے پاس یہ پانچ اسپیشیز ہیں a b c t one اور ٹی ٹو اور ان میں جو ریلیشن شپ ہے کہ اے ٹی ون کو کھاتا ہے اے بی کو بھی کھاتا ہے اور اے سی کو بھی کھاتا ہے اسی طرح اسپیشیز ٹی ٹو جو ہیں وہ سی اور بی کو کھا جاتی ہیں سی جو ہے وہ اے بی اور ٹی ٹو کو کھا جاتی ہیں یہ آپ گراف لے لیں اب بے شک آپ اس کو رجسٹر کی بجائے وہ فش ٹینک پرابلم بنا لیں اب مجھے یہ بتائیے کہ minimum number of fish tanks کتنے ہیں مطلب اس وقت ہم نے یہ سوال پوچھا تھا اور اس وقت میں نے سمپلی جواب دے دیا تھا کہ تین سے کام چل جائے گا یا چار سے اب یہاں پہ ہے کہ مجھے ایکچولی بتاؤ کہ کس طرح تم یہ ڈیٹرمن کرو گے کہ تین سے کام چلے گا کہ نہیں دو سے چلے گا کہ نہیں چار سے چلے گا کہ نہیں ایک لحاظ سے منیمم کہہ لیں یا ایکچولی منیمم سے زیادہ بھی ہم چلے جائیں گے لیکن اس اس اس کی کی کی جواب وجہ کچھ اور ہوگی تو یہ چیز حل کرنے کے لیے اب آگے چلیے وہ اس طرح کہ سمپلیفائی اب یہاں سے اب وہ کلرنگ شروع ہو رہا ہے for any node m with less than k neighbours remove it from the graph and push it on to stack اور اس کی بنا پہ جو نوڈ آپ نے نکال دیا جس کے کے سے لیس نیبرس تھے کے فار ایگزامپل تھری ہے اور اگر اس کے تین سے کم نیبرس ہیں گراف میں یعنی کہ تین ایجز سے کم ہیں تو اس کو گراف سے نکال کے اسٹیک میں ڈالو اور جو بکیا گراف ہے g minus m if it can be coloured with k colour so can g یہ میں آپ کے لیے ایکسرسائز چھوڑتا ہوں if reduce if you reduce the entire graph go to step five یہ ابھی دیکھیے کس طرح ہم گراف میں سے نوٹس نکالتے جا رہے ہیں اسپیل یہ کاروائی ایکچولی ہم کریں گے نہیں لیکن میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ دیتا ہوں if you get to a point where we are with only nodes with degree greater than k mark some node for potential spilling to memory remove and push on to stack back to step three یہاں پہ ایکچولی اب جو پریکٹیکل بات ہے وہ آ رہی ہے کہ ہم گراف کلرنگ نہیں کر رہے یہاں پہ اب ہم سمپلی یہ کہ جو کلرس ہیں کے ڈٹرمن کر رہے ہیں یہ ہمیں ایکچوئل کاروائی بعد میں کرنی پڑے گی اور پھر ہم اسائن کلر اس طرح کریں گے کہ starting with an empty graph rebuild the graph by popping element off the stack and assigning a colour different from the neighbours اب آئیے جلدی سے اس کی مثال کرتے ہیں یہ مجھے ٹائم کی نوعیت کی وجہ سے یہ جلدی مثال کرنی پڑے گی اور یہ بھی آپ دیکھتے چلیے کہ potential spill nodes may not be colourable and process may require and rewriting of some the code to create more temporaries اب دیکھیے یہ جو گراف کلرنگ یہاں پہ صرف ہم گراف کلرنگ نہیں کر ہیں ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے تو ایکچوئل کوڈ جنریشن میں ہمیں یہ باتیں بھی کرنی پڑیں گی جو کہ فی الحال ہم یہاں پہ ایٹ لیسٹ کور نہیں کریں گے اب یہ ذرا ایلگردم تیزی سے دیکھیے کس طرح چلتا ہے کہ کے تھری ہے تو ٹی ون جو ہے اس کے صرف دو نیبرس ہیں اس کو میں نے ریموو کیا اس کو دیکھیے میں نے اسٹیک میں ڈال دیا آگے چلے اب اے جو ہے اس کے دو صرف نیبرز ہیں بی اور سی اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں اس کو میں نے اسٹیک پہ ڈال دیا اب آگے چلے بی جو ہے جب اے نکلا تو اس کے اب صرف دو نیبرز رہ گئے اس کو بھی میں نکال سکتا ہوں آگے چلے اب سی جو ہے اس کو بھی میں نکال سکتا ہوں اس کا صرف ایک نیبر ہے اور ٹی ٹو فائنلی میں نے نکالا مطلب یہ کہ اب یہ گراف جو ہے یہ تین کلر سے ایکچولی کلر ہو سکتا ہے اور وہ کیسے کہ سب سے پہلے اب میں گراف کو ری بلڈ کروں گا اور اس کو اس آرڈر میں نوٹس کو واپس لے کے آؤں گا ان کے کے ساتھ اس جو ایجز تھے ٹاپ پہ ٹی ٹو ہے ٹی ٹو کو میں لایا اس کے میں نے ایجز واپس ڈالے جو بی اور سی تھے اور اس کو دیکھیے میں نے آر ون کلر بھی دے دیا اور ایکچولی میں نے رجسٹر بھی دے دیا کہ یہ رجسٹر ون میں ہوگا اور اس کو میں نے ایک کلر دے دیا اگلا نوٹ جو سی ہے اس کو پاپ کرنے پہ اس کے جو دو ایجز تھے وہ میں واپس لایا بی اور اے کو اور اس کو میں نے وہ کلر دیا جو کہ اس کے نیبرز کو اسائن نہیں ہوا ہوا ٹی ٹو کو ہم ایک کلر دے چکے ہیں ایک رجسٹر دے چکے ہیں بی کو ابھی کچھ نہیں دیا اس کا مطلب ہے کہ اگلا کلر سی کو ہم دے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے رجسٹر بھی دے دیا بی کو پاپ کیا تو اس کی بنا پہ یہ ایجز آئے اب بی کے جو نیبرز ہیں وہ already T two C one دو رجسٹر لے چکے ہیں اس کو اب ہم ایک تیسرا کلر دیں گے R3 تھری جو کہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اے اور ٹی ون کو یہ کلر اسائن نہیں ہے اے ون کو پاپ کیا اب اے ون کے جتنے نیبرز ہیں وہ ہیں سی بی اور ٹی ون اور بی اور سی آر ٹو اور آر تھری لے چکے ہیں تو آر ون کو اب میں دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ اس سے کانفلکٹ نہیں ہوگا اور فائنلی ٹی ون جو ہے اس کو میں نے ایک کلر دیا آر ٹو جو کہ اس کے نیبرز کا نہیں ہے اور یہاں سے اب یہ گراف کلرنگ بھی ہوگی اور یہ دیکھیے کہ کس طرح رجسٹر ایلوکیشن بھی ہوگی کہ ایکچولی ہم تین رجسٹر سے یہ کاروائی کر سکتے ہیں اور بائی دا وے اس چیز کو کہتے ہیں گراف کا کرومیٹک نمبر کہ یہ تین سے گراف جو ہے یہ کلر ہو سکتا ہے تو یہ اب وہ ایلگردم ہے جو کہ میں نے اس وقت ایک لحاظ سے بات تو کر دی تھی لیکن اب آپ نے اس کو دیکھا کہ پریکٹیکلی گراف کو نوٹ کلرنگ کے حوالے سے وہ کلرنگ کیسے کرتے ہیں یہ وہ الگریدم ہے جو کہ این پی کمپلیٹ ہے یعنی کہ وہ کتنے کلرز آپ استعمال کریں ٹو تھری فور جس سے یہ گراف جو ہے وہ کلر ہو سکتا ہے اور کلر اس طرح کہ ایک نوڈ جو ہے اس کے تمام نیبر جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلرز رکھتے ہیں اور یہ فش ٹینک والی مثال بھی تھی یہ رجسٹر والی بھی مثال ہے لیکن جو این پی کمپلیٹنیس والی بات ہے اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا خیر اب چونکہ کورس کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے یہ آخری لیکچر ہے تو اب ہم بقیہ باتیں جو ہیں شورلی کور نہیں کر سکتے وہ بقیہ باتیں بھی اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ آپٹمائزیشن کے حوالے سے انسٹرکشن سلیکشن کے حوالے سے انسٹرکشن جنریشن جو ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اور بقیہ جو اسکیجولنگ کی بات تھی اور اس طرح کی کئی بھی اپرچونیٹیز ہیں بلکہ اصل میں معاملہ اب ایک لحاظ سے زیادہ کمپلیکس ہو گیا کیونکہ نئے جو مشین آرکیٹیکچرز آ رہے ہیں ان کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہیں ملٹیپل یونٹس ہیں پیرل پروسیسرز ہیں کیش میموریز کا استعمال ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ اسپیشلائز رجسٹرز آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے کمپائلر رائٹنگ جو ہے یا ان ان جو نئے آرکیٹیکچر ان کی پروگرامنگ بھی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اب ٹھیک ہے جو مرضی آرکیٹیکچر ہے کمپائلر ہی اس کے لیے اچھا کوڈ جنریٹ کرے گا آپ کو اپنی پروگرامنگ میں الگریدمکلی بھی ڈیٹا اسٹرکچر وائز بھی آپریٹنگ سسٹم میں آپ نے سارے وہ ایشوز دیکھے وغیرہ وغیرہ اور پھر جو بات میں نے کی تھی کہ آپ ڈیوائسز ایسی آ گئی ہیں جو کہ سافٹ ویئر کنٹرولڈ ہیں تو اس کی بنا پہ کمپائلر رائٹر جو ہیں ان کا ٹاسک اصل میں کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا کہ کس طرح کمپائلر کی مختلف سٹیجز ہیں اور ناتا جو ہم نے بنانا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جو ہائی لیول کوڈ جو ہم ایز پروگرامرز لکھتے ہیں ایونچلی وہ مشین تک کیسے پہنچتا ہے کس فارم میں پہنچتا ہے اور پھر مشین اس کو کیسے چلا پاتی ہے نہ صرف یہ بلکہ جو چیز مشین کر رہی ہوتی ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہم چاہتے تھے اور وہ افیشینٹلی کرتی ہے مجھے امید ہے کہ اس کورس کی بنا پہ آپ کو اس وہ جو سارا سفر ہے شروع سے جو آپ کی پروگرامنگ یا جو ہم کرتے ہیں اس سے مشین تک اور اس کے بعد جو بقیہ سفر ہے وہ اب آپ جانتے ہیں assembly language architecture operating system وغیرہ وغیرہ یہ اب اب ناتا جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو جڑا نظر آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی بنا پہ اب آپ کمپائلرز کو اپریشیٹ کریں گے کہ ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اور مجھے امید ہے کہ جیسا کہ ایکچولی مختلف کورسز میں ہوتا آیا ہے کہ آپ کورس کے مٹیریل کو پڑھنے کے بعد دس چیزیں تو سیکھتے ہیں لیکن بیس یا مے بی اس سے زیادہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ابھی مجھے سیکھنی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے بھی یہاں پہ دس پندرہ چیزیں جو سیکھی ہیں اور ان کو اچھی طرح پریکٹس بھی کیا ہے اس کی بنا پہ اب آپ کو اور چیزوں کا پتہ چلا کہ یہ تو اب مجھے سیکھنی پڑیں گے اگر میں نے اچھا پروفیشنل بننا ہے اور یہی جو ایک جستجو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے یہ پھر وہ ڈرائیو بنتی ہے جس کی بنا پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلو میں اور جا کے کرتا ہوں اور پھر پروفیشنلی بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری آپ سے التجا ہے کہ یہ جو آپ جستجو کا جذبہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ ایکسپلوئٹ کریں آپ اور مٹیریل خود پڑھیں یہ بھی نہ سوچیں کہ جب کورس کوئی ہوگا تو میں یہ چیزیں پڑھوں گا سیکھوں گا نہیں اب آپ نے اپنے طور پہ انٹرنیٹ پہ جائیں کتابیں لیں ریفرنسز لیں ان کے ذریعے یہ جو آپ میں جذبہ پیدا ہوا ہے اس کو سیٹسفائی کریں انشاءاللہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کو خود ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوگی ایک سینس آف اچیومنٹ میں آپ میں آئے گی کہ کس طرح میں جب کوئی چیز نئی مجھے پتہ چلتی ہے تو میں اس کے لیے جستجو کر کے اس اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں پھر اس سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں اب انشاءاللہ اگلے کسی کورس میں شاید آپ سے ملاقات ہو آج کا لیکچر اس کورس کا آخری لیکچر ہے تو اب آخری کاروائی خدا حافظ کہنے کی ہے یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ پروجیکٹ آپ کے ذمے ہے اس کو ضرور پوری کوشش سے کرنے کی کوشش کیجیے گا کیونکہ پروجیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں اس کو پریکٹیکلی اسی کورس میں ہم کر کے دیکھیں تو آپ ذرا پروجیکٹ اپنا توجہ سے کیجیے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ